اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جب حد رحم والا نہایت مہربان ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم رحمان بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے اتاری گئی کتاب ان فصیلت آیا ایسی کتاب جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں قرآن عربی قومی علمون عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں بشیرم و نذیرہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو ان کے اکثر لوگوں نے منہ مو موڑ لیا سو وہ نہیں سنتے وقالوا قلوبنا مما تدعونا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے وفی آدانی نا وقر اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے ومن حجاب اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے فعمل اننا عاملون تو عمل کر یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد کہہ دیجئے کہ یقینا میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہوں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ یقینا تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے فاستقیموا الیہ واستغفروه تو اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اس سے بخشش طلب کرو وویل للمشرکین اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے اللہ دین علائی اتون زکات وحم بالآخرات کافرون وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے جو کہ ختم نہیں کیا جانے والا قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعل له اندادا کہہ دیجئے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے تم شریک بناتے ہو ذالک رب العالمین یہ تو اللہ ہے سب جہانوں کا رب وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين اور اس نے اس کے اوپر گڑے ہوئے پہاڑ بنائے اور اس میں برکت ڈالی اور اس نے اس کی روزی کو مقدر کیا چار دنوں میں یہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے یعنی کہ پورا پورا جواب ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی یا نہ خوشی سے تو دونوں نے کہا ہم آتے ہیں خوشی خوشی فقداهن سبع سماوات في يومين تو انہیں سات دنوں میں دو آسمان بنا دیا وأوحى في كل سماء امرها اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرما دی فقداهن سبع سماوات في يومين تو اس نے انہیں دو دنوں میں سات آسمان پورے بنا دیا وہ ان اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرما دی مساوی ہے اور ہم نے آسمان دنیا کو قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ مزین کیا وہ محفوظ بنایا ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اس کا اندازہ ہے جو خوب جاننے والا اور سب پر غالب ہے نہیں چھ دن پورے ہو گئے نا دیکھیں دو دن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کو بنایا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اللہ نے پہاڑ بنائے اور اسی طرح زمین میں اس کا جو رزق روزی ہے وہ سارا کچھ مقرر کیا یہ چار دن ہو گئے دو دن میں یہ ہوا یہ یعنی۔ نہیں دو اور دو چار اور پھر دو دن میں آسمان چھ دن پورے ہو گئے فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ اعراض کریں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایسی کڑک سے ایسی چیخ سے جو آد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی اس جاءتہم رسولہم من بین ایدیہم ومن خلفہم جب ان کے پاس ان کے رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اللہ تعبدو الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو قال انہوں نے کہا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تو یقیناً ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرنے والے ہیں عاد فاستكبروا في الارض فصل الحق تو جو آپ تھے انہوں نے بغیر حق کے زمین میں تکبر کیا وقالوا اور کہا من اشد منا قوتا کون ہے ہم میں سے زیادہ سخت قوت کے اعتبار سے اشد منهم قوه کیا اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقین اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان میں سے قوت کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے وہ نہیں بھی وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا تو ہم نے ان پر ایک سخت تند ہوا چند منحوس دنوں میں بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں والا عذاب الآخرہ کی اخذا اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے وہ حملہ سارون اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے وہ اما سمود فہدئی تو جو سمود تھے ہم نے ان کو ہدایت دی فستحب العما الہدا تو انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کیا فأخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون تو انہیں رسوا کن عذاب کی چیخ نے پکڑا بیما کانو یکسیبون اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے وَنَجَّئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ بچتے رہے تقوی اختیار کرتے رہے وَيَوْمَ يُحْسَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے فہم یوزعون تو وہ روکے جائیں گے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانو یعملون حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے سماعت ان کی بصارت اور ان کے چمڑے گواہی دیں گے اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے وقالوا لجلودہم اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے لما شہید تم علینا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی قالو وہ کہیں گے انتقل اللہ الذی انفق كل شيء ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی وہ هو خلقکم اول مره و الیہ ترجعون اور اس ہی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے فما كنتم تستطيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم اور تم اس سے چپتے نہیں تھے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں اور نہ ہی تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے لیکن تم نے یہ گمان کر لیا کہ یقیناً اللہ بہت سے وہ کام جو تم کرتے ہو انہیں نہیں جانتا وم الَّذِي تم بِرَبِّكُمْ یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا ارداکم اس نے تم کو ہلاک کر دیا تو اصبح تم نیل خاصرین تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَّهُمْ تو اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اور اگر وہ اتاب کا زائل ہونا طلب کریں گے تو ان سے اتاب سزا کو زائل نہیں کیا جائے گا سزا کو ہٹایا نہیں جائے گا یعنی معافی کی درخواست کریں گے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا وہ معاف کیے گیوں میں سے نہیں ہوں گے اور ہم نے ان کے لیے متعین کر دیے دوست کچھ ساتھی بین ایدیہم خلفا ہوں تو انہوں نے جو کچھ ان کے سامنے اور جو پیچھے تھا اسے خوش نما بنا دیا وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس اور ان پر بات ثابت ہو گئی ان قوموں کے ساتھ ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزر چکی تھی انہم كانوا خاسرین یقینا وہ خسارہ اٹھانے والے تھے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو تو یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بہت سخت عذاب سے کھائیں گے اور یقیناً ہم انہیں بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے اللہ کے دشمنوں کا یہ بدلہ ہے آگ لہم سیاہ دار الخلد ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا گھر ہے جزا ام بما کانو بھی آیاتی نا یہ اس کی جزا ہے جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے وقال اللہ دینا کفر ربنا ارین اللہ بین اولانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں گروہ دکھا کہ جنہوں نے انسانوں اور جنوں میں سے ہمیں گمراہ کیا ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈال لیں تاکہ وہ نچلے لوگوں میں سے ہو جائیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استغفروا عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا الاخرہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے والا کم فی ہا اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے نزول من غفور الرحیم یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے ضیافت ہے مہمانی ہے فمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اور بات کے اعتبار سے اس سے زیادہ اچھا اور کون ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور صالح عمل کیے اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں والا نہ تو یہ آ اور کوئی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ادفع ہی احسن اس طریقے سے برائی کو دور کر جو کہ اچھا ہے فعد الذي بینک و بینہ عداوت کانہ ولی حمیم تو اچانک وہ شخص کہ تیرے اور اس کے درمیان ایک دشمنی ہے وہ ایسے ہوگا جیسا کہ وہ دلی دوست ہے وما يلقاها الا الذين صبروا اور یہ چیز نہیں دی جاتی نہیں عطا کی جاتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور نہیں توفیق دیے جاتے اس کا مگر بہت بڑے حصے والے یا بڑے نصیب والے وہ اما زگن کمن سے پانی نزگن اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تجھے کوئی اکساہٹ ابھار ہی دے یا تجھے کوئی چوکا پہنچے فسط باللہ تو اللہ کی پناہ طلب کر لے العلیم یقیناً وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو واسجدوا لله الذي خلقهن اور اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان کنتم یا تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو فَإِنِ استكبروا تو اگر وہ تکبر کریں فل لدینہ ہند اور ہو تو یقیناً وہ لوگ تو وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی تصویر بیان کرتے ہیں بل نہار رات اور دن کو وہ لا یس امون اور وہ تھکتے نہیں اکتاتے نہیں ہیں فبن آیاتی ہی ان کا ترل اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو دیکھے گا زمین کو دبی ہوئی یعنی بنجر فضا انزلنا علیہ الما احتزت و پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے حرکت کرتی ہے ورابت اور بڑھتی ہے ان اللہ احیاہا لمحی الموتا یقین جس نے اسے زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے قدیر یقین وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے لائق لا نا علینا یقینا وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں ٹیڑھا اختیار کرتے ہیں وہ لا فون علینا وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں مختی نہیں ہیں افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمنا يوم القيامه کیا وہ جو آگ میں پھینکا جائے وہ بہتر ہے یا جو امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے اعملوا ما شئتم تم جو چاہتے ہو عمل کرو انہو بما تعملون بصیر یقینا جو تم عمل کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا انکار کیا نصیحت کا کفر کیا جب وہ ان کے پاس آیا اور یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے یہ کمال حکمت والے اور تمام تعریفیں کیے گئے کی طرف سے اتاری گئی ہے یہ تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے ما یقار لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک تجھے صرف وہی کچھ کہا جائے گا جو ان رسولوں سے کہا گیا جو تجھ سے پہلے تھے ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب الیم یقینا تیرا رب بڑی بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اگر ہم اسے اجمی قرآن بنا دیتے تو وہ کہتے غیر فصیح عربی والا اعجمی تو وہ کہتے کہ اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی اعجمی و عربی کیا غیر فصیح عربی اور فصیح عربی یعنی کہ رسول فصیح عربی زبان بولتا ہے اور جو کتاب ہے وہ غیر فصیح عربی والی ہے کل ہوا و کہہ وہ لوگ جو ایمان لائے یہ ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے علیہم امن اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے اولائکا ینادونا من مکان بعید یہ لوگ بہت دور کی جگہ سے آواز دوسر کتاب فخت ففیہی اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور یقیناً وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں یا شک میں ڈالنے والے شک میں ہیں من عمل صالحا فلنفسه ہی جس نے نیک عمل کیے سو اسی کے لیے ہیں ومن اساء فعليها اور جس نے کوئی برائی کی تو وہ بھی اسی پر ہوگی وما ربك بظلام للعبید اور تیرا رب بندوں پر ہرگز کوئی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے الیہ يرد علم الساعه اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے وما تخرج من ثمرات من اقمامی اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے اپنے خوشوں سے نہیں نکلتے وما تحمل من انسا ولا تازہ اور نہ ہی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے اللہ بعلمی ہی مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے ویوم ینادیہم این شرکائی جس دن وہ پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے شرکا قالو آذننا کا ما مننا من شہید تو وہ کہیں گے کہ معلوم کروایا ہم نے تمہیں کہ ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے اس کی شہادت دینے والا نہیں ہے وَذَلَّ عَنْهُمَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ اور جس جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے گم ہو جائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے لا لاس الانسان من دعاء الخیر انسان بھلائی مانگنے سے اکساتا نہیں ہے وہ اضاف قدوت تو جب اسے کوئی برائی آن پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے اور اگر ہم اسے رحمت پہنچائیں اپنی طرف سے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی لقول ہاد علی تو وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے ہاں اچھائی ہے کفرو بیما امیر تو ہم ضرور خبر دیں گے بتائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اس بارے میں جو وہ کرتے رہے عذاب غلیظ اور ہم ان کو سخت عذاب میں سے ضرور چکھائیں گے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيز تو بہت چوڑی دعائیں کرنے والا ہوتا ہے لمبی چوڑی دعا کرتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا خبر دو کہ اگر ہو اللہ کی طرف سے یہ ثم کفر تم بھی پھر تم اس کا کفر کر رہے ہو تو من اول ممن ہوا فی شفاق بعید تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسیہم حتی یتبین لہم انہو الحق القریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یقیناً یہی حق ہے اولم کا شہید کیا تیرا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے فی خبردار یقیناً یہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں محیط خبردار یقیناً وہ ہر چیز کا خوب احاطہ کرنے والا ہے